ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ثم وليتم مدبرين أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وقال في آخر لا يستوي منكم من من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعض وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وعن عبد الرحمن بن نبي عميرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية اللهم جعله هاديا مهديا واهد به رباه الإمام الترمذي وحسنه الألباني وفي حديث آخر قال قال رسول الله الله صلى عليه وسلم اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب رواه ابن خزيمة حبان وأحمد وهو حديث حسن لشواهده دینی بزرگ اور دوستوں گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر صحابہ کرام کی کچھ فضیلتیں اور ان کے کچھ منقبتیں قرآن و احادیث کے حوالے سے بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی اور یہ بات بیان کی تھی کہ صلب صالحین میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک بہت ہی عظیم بات کہی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ ہیں جو ان اس پردے کو تار تار کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان میں اور اس کے دین کے اندر خلل ہے کمی ہے اور اس پردے کے ذریعے سے اندر داخل ہو کر کے صحاب کرام کے مقام مرتبے کو ملیا میڈ کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ حسمر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پردہ ہیں اگر کوئی اس پردے کو تار تار کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کی منقبت کو بھی تار تار کرنے والا ہوگا آج کے اس خطب جمعہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے قرآن و حدیث کے حوالے سے ان کی کچھ فضیلتیں اور ان کے کچھ مناقب میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے کی توفیق عنایت فرمائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیوست کرے اور جو صحابہ کے دشمنان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے نیست و نابود کر دے امین یا رب العالمین اللہ رب العالمین نے پرانے مقدس کے اندر اشاعت فرمایا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر پچیس اور چھبیس میں نے جو پڑھی ہے اس آیت ایک دو آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقدنا سراکم اللہ کی وواتینہ کثیرہ کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی بہت سارے مقامات پر وہ یوم حنین اور حنین کے دن غزل حنین میں بھی اللہ رب العامی نے آپ لوگوں کی مدد فرمائی عید آ جب کم کثرت کم جب تمہاری کثرت جب تم اپنی کثرت پر ناز کرنے لگے کیونکہ غزل حنین میں صحابہ کی تعداد بہت زیادہ تھی تو انہوں نے کہا کہ آج ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے لہذا آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے ان کو عبرت کے طور پر نصیحت کے طور پر ان کو شکست سے دوچار کر دیا شروع میں پھر اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی اور اس طریقے سے اس جنگ کے اندر اللہ رب العامی ان کو فتح سے ہمکنار کیا یہ غزوہ ہنین غزوہ عہد کے برعکس ہے غزوہ عہد میں شروع میں مسلمانوں کو فتح ملی تھی آخر میں شکست ہو گئی تھی اس جنگ کے اندر شروع میں ان کو شکست ملی آخر میں اللہ رب العالمین ان کو فتح سے امتنار کیا کیونکہ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی بہت زیادہ تعداد تھی لیکن یہ بات یاد رہے کہ جنگ میرے بھائیوں کثرت تعداد سے نہیں جیتی جاتی ہے جنگ ایمان سے قوت سے اللہ رب العامین کی ذات پر یقین اور توقل سے اور اعتماد اور بھروسے سے جنگ جیتی جاتی ہے جنگ نفری طاقت سے اور ادبی طاقت سے نہیں جیتی جاتی ہے کسی بھی زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کبھی بھی غیر مسلموں زیادہ نہیں رہی لیکن وہ اپنے ایمان اور اس طریقے سے اللہ پر توکل اور بھروسے کی بنا پر وہ ہمیشہ فاتح اور کامیاب رہے تو اللہ فرماتا ہے اذا آجبت کم کثرت کم فلم کم انکم شیا جب تم اپنی کثرت پر ناز کرنے لگے جبکہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا وضاقت علیکم علیہ کم الرد اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی ثم تم مدبرین اور پھر تم پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگے یہ پہلے کے منظر کشی کی اللہ رب العالمین نے پھر اللہ فرماتا ہے تم اللہ سکینت ہو اللہ رسول ہی مومرین پھر اللہ رب العامی نے اپنا سکون نازل فرمایا اپنے رسول کے اوپر اور مومنوں کے اوپر تروہا اور ان لشکروں کو نازل فرمایا جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا وہ ازب الدین کفرو اور جنہوں نے کفر کیا اللہ ابراہیم کو عذاب سے ہمکنار کیا وہ ادا کا جزا القافرین اور کافروں کا یہی بدلا کافروں کا یہ انجام ہونے والا ہے انہی کے قسمت میں شکست لکھی ہوئی ہے تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اللہ ہر العالمین نے مومنوں پر اور اپنے رسول پر سکون نادر فرمایا امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے مجدد اور جی القدر امام گزرے وہ فرماتے ہیں کہ اسے اس جنگ کے اندر غزے ہنین میں امیر معاویہ اور ان کے بھائی عزیز اور سہیل بن امر اور حارث بن حشام اور وہ بڑے بڑے صحابہ جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے وہ تمام کے تمام لوگ اس کے اندر شریک ہوئے تھے اور اس میں ان لوگوں کے لیے فضیلت ہے کیونکہ اللہ رب نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین مومنوں پر اپنا سکون نازل فرمایا لہذا وہ بھی صاحب ایمان تھے اہل ایمان تھے مومنین تھے اور یہ سب کے سب کو ایمان کی کاوش سب کو شامل تھا اور اللہ رب العالمین پر اپنا سکون نازل فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ اور تمام صحابہ کرام کے لیے جو اس جنگ کے اندر غزین کے اندر شریک ہوئے تھے سب کے لیے اس عیسائیت کریمہ کے اندر ان کے لیے مقام اور مرتبے کو اللہ رب العالمین بیان فرمایا ہے اور ان کو اللہ رب لفظ مومنین سے مخاطب کیا ہے لفظ مومنین سے یاد کیا ہے یعنی سب کے سب مومن تھے اللہ کی ذات پر اس کے رسول پر ایمان لانے والے تھے اور آج اگر کوئی ان کو ایمان سے خارج کرے تو گویا کہ اللہ کی تقریر کرتا ہے اللہ کو جھوٹا قرار دیتا ہے اللہ صاف فرماتا کہ وہ مومنین تھے جن پر اللہ رب العالمین کا سکون نازل ہوا اللہ نے اطمینان نازل کیا ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے مضبوطی عطا کی اور اور لشکروں کو نازل کیا جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہاری ہوئی جنگ کو فتح کے اندر اللہ رب العالمین تبدیل کر دیا تو لہٰذا یہ آیت کریمہ جہاں دیگر تمام صحابہ کو شامل ہے وہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی آیت کریمہ شامل ہے اس طریقے سے اللہ ابامین دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ حدیث کی آیت نمبر دس اللہ فرماتا ہے کہ لائس من من انفق قبل فتح تم میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ قاتل اور انہوں نے قتال کیا و انفقو یہ لوگ ان لوگوں سے ان کا درجہ اونچا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں قتال کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحاب کرام کے آپس میں درجات ہیں ان کے مقام مرتبے ہیں سب سے اونچا درجہ خلفائے راشدین کا ہے پھر وہ چھ صحاب کرام جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی پھر وہ صحابہ جو غزل بدل سے پہلے ایمان لے کر کے آئے پھر وہ صحابہ جو حدیبیہ کے اندر شریک ہوئے پھر وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا پھر وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا یہ درجات ہیں لیکن صحبت کا صرف تمام صحابہ کو حاصل ہے ایمان سب کو شامل ہے لہذا اللہ فرماتا ہے کہ ان کا درجہ اونچا ہے ان کی قربانیاں زیادہ ہیں انہوں نے تنگی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی اپنے نبی کی مدد فرمائی اس لیے اللہ رب العالمین کے مقام مرتبے کو بلند رکھا ہے اور یہ اللہ کا عدل و انصاف ہے اور یہ یہ ضرورت ہے کیونکہ جو جتنا زیادہ دین کے لیے کرے گا اس کا مقام اتنا زیادہ اونچا ہوگا تو چونکہ انہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا جب تمام لوگوں نے انکار کیا تھا انہوں نے اپنے پیسے اور اس طریقے سے اپنی جان کے نذرانے اور تمام چیز اللہ رب العامن کی راہ میں قربان کر دیے تھے اس لیے ان کا مقام اور مرتبہ ان صحابہ سے زیادہ ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کے لیکن آگے سنیے آگے کیا فرماتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کل وعد اللہ حسنا ہر ایک کے لیے اللہ رب العامن نے حسنا کا وعدہ کیا ہے اور حسنا کی تفسیر صلب صالحین نے کی ہے جنت سے کہ تمام صحابہ کے لیے جنت ہے الحسنہ بہترین چیز جنت سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے جنت سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے مومن کے لیے تو اللہ کل اللہ اللہ حسن اللہ رب العالمین ہر ایک کے لیے تمام صحابہ کے لیے جو پہلے غزل فتح مکہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں اسلام قبول کیا ان کے لیے بھی اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اس موقع پر قبول کیا سب کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا لہذا ہمارا اور سرب سالین کے نہج پر چلنے والے تمام اہل سنت الجماعت کا ایمان اور عقیدہ ہے تمام سابق رام جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اجازت امید ہے کہ اللہ رب سب کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے گا کیونکہ اس دھرتی اور اس زمین پر انبیاء کرام کے بعد ان سے کوئی اونچے مقام والا انسان نہیں گزرا ہے لہذا جنت کے مستحق ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے جنت کا اور اس طریقے سے مفرت کا اور اس کے کریم کا اللہ رب العالمین وعدہ فرمایا ہے اور اللہ فرماتا ہے تو اللہ املون خبیر اور جو تم کچھ کرنے والے ہو اللہ العالمین تمام اعمال سے باخبر اور آگاہ ہے کریمہ بھی اس بات پر داد کرتی ہے کہ جن جن لوگوں نے بھی ہمارے نبی کے ساتھ جنگ کیا قتال کیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین جنت کو وعدہ کیا ہے اور اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بطور خاص شامل ہیں کیونکہ امیر معاویہ تو صحابی رسول ہیں جن کو اللہ رب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے کریم کے لکھنے کے لیے ان کو منتخب کیا تھا اس لیے ان کو کاتب وہی کہا جاتا ہے ذرا غور کریں قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ رب العالمین اس کلام کو نازل فرمانے کے لیے فرشتوں کا جو سردار ہے جس کو اللہ رب العالمین روح الامین قرار دیا جبل امین امانت دار کے ذریعے سے اللہ رب تو تمام فرشتے امانت دار ہیں سب کے سب صادق اور امین ہیں لیکن حضرت جبل امین رضی اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بار بار یہ بات بیان کی روح الامین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ بڑے ہی امانت دار فرشتے تمام فرشتوں کے سردار قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب تمام کتابوں کی سردار اور اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العامین نے تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین کو امانت دار کو منتخب کیا اور اس قرآن کو اللہ رب العامین نے جس نبی پر نازل فرمایا وہ تمام نبیوں کا سردار پوری امتیوں کا امتوں کا سردار پوری کائنات کا سردار سب کا سب سے صادق اور سب کا امین جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب منتخب فرمایا اور اس قرآن کریم کو نازل فرمانے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ تمام مہینوں کا سردار رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے شب قدر میں قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس قرآن کریم کو لکھنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو منتخب کیا میرے بھائی وہ سب کے سب امانت دار تھے ہمارے نبی نے ان پر اتفاق کیا ہمارے نبی نے ان پر اعتماد کیا اور قرآن جیسی عظیم کتاب جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کتاب کو لکھنے کے لیے جن صحابہ کو منتخب فرمایا وہ سب کے سب امانت دار تھے ہمارے بھی نے ان پر اعتماد کیا تمام صحابہ نے اعتماد کیا کسی بھی صحابی نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وہی ہونے پر اعتراض نہیں کیا آج ان پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر کمی ہے یا اس کے اندر ایمان نہیں ہے اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اعتراض کرتا ہے قرآن جو جس کے تم پڑھتے ہو جسے تم یاد کرتے ہو جس قرآن کا تم حوالہ دیتے ہو اس قرآن کو امیر معاویہ نے لکھا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نے قرآن کو لکھا اور امت کے سامنے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا تم کس منہ سے امیر معاویہ جیسی عظیم ترین شخصیت جو سترے صحابہ ہیں اور صحاب کرام کے لیے پردے کی حضرت رکھتے ہیں ان کی شخصیت کو کس طریقے سے مجروع مجروح کرتے ہو اور کس طریقے سے ان کی شخصیت کو تم داغدار بنانے کی کوشش کرتے ہو یہ رافضیت ہے یہ کھلی ہوئی خارجیت ہے یہ کھلی ہوئی رافضیت ہے اگر کوئی معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دے اور کسی بھی صحابہ پر کسی بھی صحابی پر کی تنقید کرے اس کے اندر رافضیت ہے صحابہ کی دشمنی اسلام کی دشمنی قرآن کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے جو صحابہ کرام کے اوپر زبان تان دراز کرے اور لانت و ملامت کرے یا اس طریقے سے ان کی شان میں گستاخی اور ان کی شان میں کوتاہی کرے قرآن کریم ان کے مناسب و فضائل سے بھرا پڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کس طرح سے قرآن پر ایمان ہے اللہ کے اصول کی حدیثوں پر ایمان ہے اللہ کے اصول کے انتخاب پر اعتماد ہے اس لیے ایسا شخص حضرت ابیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ضرور قدر صحابی کے اوپر زبان تان دراز کرتا ہے تو میرے بھائیوں یہ کاتب وہی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی بڑی فضیلت ہے جیسا کہ ابن عبد البر رحمتہ اللہ علیہ اور ام کرام نے بیان کیا ہے کہ امام معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فخر کے لیے ان کے شرف کے لیے ان کے مقام مرتبے کے لیے ہی کافی ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے کریم جیسی کتاب کے ان کو منتخب کیا انہیں منتخب کیا اس لیے ہمارے نبی کا ان پر اعتماد تھا اس لیے ان کو منتخب کیا اور یہی نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہ معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب اللہ رضامین تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھنا سکھا دے کتابت سکھا دے والحساب اور حساب سکھا دے وقہ العذاب اور ان کو عذاب سے بچا لے یہ ہمارے نبی کی دعا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور اس طریقے سے ابن خدمہ ابن ابان مسلم احمد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے یہ لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی مرکبر ثابت ہوتی ہے اس طریقے سے میرے بھائیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا فرمائی اور ان کو ہادی اور مہدی قرار دیا ہادی جو خود صحیح راستے پر ہو خود ہدایت یافتہ ہو اور مہدی جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے جس کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی میں اس کو مہدی کہا جاتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیا تھا جیسا کہ عبد الرحمان بن نبی عمیرہ صحابیہ رسول و فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فرمایا اللہ محمد مہدیہ وہ بھی اللہ برامین تو معاویہ کو ہادی بنا دے ہدایت پر اسے ہدایت کی توفیق ہدایت پر اسے رکھ وہ مہدی اور اس اس کو مہدی بنا دے اس کے وہ بھی یعنی اس کے ذریعے سے اللہ حرب دوسرے لوگوں کو ہدایت دے دوسرے لوگوں کو اسلام کی دین کی خیر کی بھلائی کی توفیق عنایت فرما کہ اللہ رب العالمین سے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اور یہ سون ترمیدی کی حدیث ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ واضح ہوتا کتنا اونچا مقام ہے کتنا اونچا مرتبہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی اس طریقے سے ایک صحابی فرماتے ہیں ابھی نبی صحبہ اور تبرانی کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے معاویہ سے دیا معاویہ ادا ملک حسن جب اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ کرے گا تمہیں خلافت عطا کرے گا تمہیں اقتدار دے گا خواہن تو تم اچھا کام کرنا اچھا سلوک کرنا اور اقتدار کے ساتھ اور اس طریقے سے حکومت کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا یہ ہماری میری دعا کی تھی اور تاریخ گواہ ہے میرے بھائیوں کبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے بیس سال تک انہوں نے خلافت کی ہے سن چالیس ہجری سے لے کر کے سن ساٹھ ہجری تک خلافت کی اور بہت بڑے رقبے پر ان کی خلافت تھی اور کسی کو ان کی ذات سے کوئی شکایت نہیں تھی ان کی بردواری اور اس طریقے سے ان کی حکمت ان کی دور اندیشی دنیا کے اندر ضرب المسل ہے عربوں کے اندر ضرب المسل ہے ہنسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اے لوگوں اگر تم کیسر و کسرا کی بادشاہوں کی باتیں کرتے ہو تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو معاویہ ہے اس کو اللہ نے دور اندیشی ادا کی ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ اس کے سامنے ہے چاہیے یہ ابن معایا کے تعلق سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اور عمر فاروق کی دور رس نگاہیں تھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو فلسطین کا گورنر بنایا تھا اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی انہوں نے ملک کے شام کا پورا حصہ علاقہ ان کے گورنری میں دے دیا اور انہوں نے اپنی زندگی کے چالیس سال بیس سال عمارت کے اندر اور گورنری میں گزارے اور بیس سال خلافت میں گزارے امیر معاویہ رضی اللہ ہوں اور اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باقاعدہ جنت واجب قرار دیا ہے مغفرت کی بات کہی ہے ام حرام ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ام حرام ملتے ملحان ان کے شوہر کا نام عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تشریف فرما تھے آپ کو اونگ لگ گئی نیند آ گئی تھوڑی سی اس کے بعد آپ مسکراتے ہوئے اٹھے تو ہم نے پوچھا کیا بات ہے تو آپ نے فرمایا سمن امتی اردو علیہ کبون کل القبول جنہوں نے فرمایا کہ میرے اوپر میری امت کے ان لوگوں کو پیش کیا گیا جو اس سمندر کا سفر کریں گے اسی طریقے جیسے ایک بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے جس طریقے سے بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں اس طریقے سے اس سمندر کا سفر کریں گے بحری بیلے کے تعلق نارے نے فرمایا بحر سمندر کے ذریعے سے وہ لوگ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کریں گے تو مجھے آپ نے مسکرا دیا تو میں حرام فرماتی ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم اد اللہ جلنی منہم کہ آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انہی لوگوں میں سے بنا دے عالم تمہارے نبی نے ان کے لیے لہا تمہارے نبی ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو انہی میں سے بنا دے اس طریقے سے آگے حدیث آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یقول جی- اول جیش امتی میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر کے ذریعے سے غزوہ کرے گا ان سب کے لیے جنت واجب ہو گئی او جب ان سب کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے تو ہفتے رام فرماتی ہوں کیا میں انہیں لوگوں میں سے ہوں تو آپ نے فرمایا کہ نام انتمن ہوں پھر آپ نے فرمایا اول و من امتی یغزون من مدینہ قیصر مقبول فقلت انا منهم قال اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا لشکر جو قیصر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ سب کے سب مغفور الرحم ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو وہ کہتی کیا میں انہی لوگوں میں سے بھی ہوں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تم لوگوں میں سے نہیں ہوگی یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد حضرت شارح بخاری حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور دیگر ایم حدیث فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ اس میں منقبت ہے اور ان کے بیٹے یزید کے لیے منقبت ہے کیونکہ سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن اٹھائیس ہجری کے اندر بحری بیڑا تیار کیا گیا تھا اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عنہ تعالیٰ اس فوج کے اس تمام بحری بیڑے کے کمانڈر تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہی سے سمندر کے ذریعے سے غیر مسلمی ملکوں کے اوپر حملہ کرنے کی بات کہا کرتے تھے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطرات کی بنا پر اس اس راستے کو بند کر دیا تھا کہ ابھی میں اس راستے کو نہیں کھولنا چاہتا ہوں جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت آئی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بار بار اختراع دیتے رہے تجویز پیش کرتے رہے آخر کار عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے آخری دور خلافت میں سن اٹھائیس ہجری کے اندر چونکہ سن پینتیس ہجری میں ان کی شہادت کا واقعہ ہے اپنی خلافت کے سات سال پہلے میر ہستے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میر معاویہ کو اجازت دی اور بہت بڑا بحری بیڑا تیار کیا گیا جس میں ام حرام بھی تھی ان کے شور وادہ بھی تھے عبداللہ بن بناس بھی تھے عبداللہ بن ابن عمر اور اس طریقے سے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے ان سب کے کمانڈر جو تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے سن اٹھائیس ہجری کے اندر وہ اس پر جو ہے سمندری بیڑے کو تیار کیا گیا تھا ہمارے او جبو ان کے لیے واجب ہو گیا ہے جنت واجب ہوگی جو بھی اس کے اندر شریک ہوگا امی حرام فرماتی صحیح بخاری کے ہے کہ میں امیر معاویہ کے ساتھ اس جنگ کے اندر شریک ہوئی واپس ہو رہی تھی تو جب میں ملک شام پہنچی فلسطین کے علاقے پر تو میرے سامنے اوٹنی لائی گئی کہ میں اوٹنی پر سوار ہوں اور جیسے میں نے جیسے میں نے اس پر بیٹھا بیٹھی جیسے میں وہ اونٹنی جو ہے بتکی اور میں نیچے گر گئی اور اس طریقے سے مجھے میری وفات ہو گئی میری وفات ہو گئی اور اس کے بعد جب دوسری جنگ ہوئی اور اس طریقے سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کے دور خلافت میں جب یہ دنیا کے اوپر حملہ کیا گیا تو اس جنگ کے اندر وہ شریک نہیں تھی کیونکہ ان کی پہلے ہی وفات ہو چکی یہ ہمارے نبی کے لیے یہ ہمارے نبی کی نبوت کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہی کے ذریعے سے بتایا تم میں حرام اس جنگ کے اندر شریک ہوں گی جو پہلا بحری بیڑا ہوگا اور دوسرے میں شریک نہیں ہوں گی اس لیے پہلا بحری بیڑا جب واپس ہوئی تو میرے بھائیوں راستے ہی میں ملک شام ہی میں ان کی وفات ہو گئی تھی اور عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود تھے تو میرے بھائیو یہ حدیث امیر بھاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت اونچا بڑی اس حدیث کے اندر ان کے لیے منقبت ہے ان کے لیے فضیلت ہے کہ سب سے پہلا بحری بیڑا انہوں نے تیار کیا تھا اور اس طریقے سے حضرت امیر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بحری بیڑا جو ہے جا کر کے بحر کے سمندر کے ذریعے سے انہوں نے جنگ کیا تھا یہ کتنا بڑا مقام ہے کتنا بڑا فضل امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہجری کے اندر باقاعدہ یہ جو ہے جنگ لڑی گئی تھی اور سمندر کے ذریعے سے انہوں نے باقاعدہ حملہ کیا تھا یہ سب فضائل ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کو لازم پکڑ لیا اور آپ کے ساتھ رہنے لگے اور آپ کی اور قرآن مجید کو لکھنے لگے ایک سو ترسٹھ حدیثیں ان سے مروی ہے اور اس طریقے سے جب ہنستے اور ہنستے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ملی تو باقاعدہ انہوں نے فلسطین کے علاقے کا ان کو گورنر بنایا جبکہ ہنستے عمر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ لوگوں کے بارے میں جاننے والے تھے لوگوں کی شخصیتوں کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے اللہ رب العالمین کی زبان پر حق جاری کر دیا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان پر یہ اتنی بڑی شخصیت ہے جنہوں نے حستے بن معاویہ رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ گورنری کے لیے منتخب کیا اور اس طریقے سے فلسطین اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو انہوں نے باقاعدہ گورنر بنایا اور بیس سال تک میرے بھائیوں شام کے علاقوں کے وہ گورنر رہے اور جب ہستے بن معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب دونوں کے اندر آپس میں کچھ اشتہاد کی بنا پر آپس میں کچھ ان دونوں کے درمیان ناچاتی ہوئی یا کچھ نہ اتفاقی ہوئی میرے بھائیوں تو روم کے بادشاہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں ان علاقوں پر جہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں میں ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہوں میں تم سے مدد کی درخواست کرتا ہوں کہ تم میری مدد کرو میرے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تاریخ کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روم کے بادشاہ کے جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا اس لیٹر کے پیچھے حصے پر لکھ کر کے بھیجا یہ لا کر بر روم روم کے کتے کی طرف میرا یہ خط ہے تو سن لے اگر تو نے علی رضی اللہ عنہ کے ان علاقوں میں میں جان کا کنٹرول ہے اگر تم نے اس پر حملہ کرنے کی حماقت اور جہالت کی سب سے پہلا جس شخص کی تلوار کھڑی ہو گیا ہے معاویہ کی دفاع علی کے دفاع میں وہ ابیر معاویہ ہوگا تو اس بات پہ رہنا کہ ہم تیری مدد کریں گے اگر تو نے اس طریقے سے ہمارا کی جی، سب سے پہلا جو تلوار جو بنڈال جو شخص لے کر کے کھڑا ہوگا اور تیرے خلاف جو آئے گا وہ معاویہ کی شخصیت ہوگی یہ امیر معاویہ ہے میرے بھائیوں ان کا اتنا اونچا مقام اور ان کا اتنا اونچا مرتبہ ہے ان کے دلوں کو اللہ ابرامی نے آئینے کے طریقے سے پاک کو صاف کر دیا تھا ان کے دلوں میں کوئی کجی نہیں تھی ان کے دلوں کو اللہ اللہی ایمان کے لیے منتخب کیا تھا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے بندے کے لوگ کے دلوں کو دیکھ دیکھا تو سب سے بہتر دل لا کے سن کے پایا ان کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا اس کے بعد لوگوں کے دلوں کو دیکھا سب سے بہتر دل جن کا پایا وہ صاحب کرام تھے جن کو انہوں نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے جو ہے منتخب کیا تو اس طریقے سے ہنسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ ہنسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کو وہاں کا گورنر اور اس طریقے سے ان کا وہاں کا جو امیر منتخب کیا تھا اور اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں میرے بھائیوں یا ان کے تعلق سے بہت کچھ باتیں کہیں جا سکتی ان کے مقام مقام اور مرتبے کے حوالے سے لیکن چونکہ وہ ختم ہو گیا گرمی کا موسم ہے اس لیے میں اسی پر بات ختم کرتے ہوئے میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امیر معاویہ ہے یہ اسلام کے بطرے جلیل ہیں اسلام کے نام اور خلیفہ ہیں کاتب وہی ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے ماموں ہیں ان کی بہن کی شادی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی آج اگر کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی عظیم شخصیت کے اوپر الزام تلاشی کرتا ہے تو میرے بھائیوں آپ اسے کیا کہیں گے وہ اپنے ایمان کے خیر بنائے اور اس طریقے سے گویا کہ اس کے دل کے اندر رافضیت بھری پڑی ہوئی ہے اس لیے اس طریقے سے امیر معاویہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے اوپر اس سے الزام تلاشی کرتا ہے اور میرے بھائیوں میں نے اس سے پہلے بھی بات کہی ہے اور بار بار بات یہ کہتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جن کو اللہ رب العامین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا وہ سب کے سب اللہ رب العامین انہیں جنت کے بالا خانوں میں رکھے گا ان سب کے لیے صحبت کا شرف حاصل ہے صحابی چھوٹا اور بڑا مقام مرتبے کے لحاظ سے ہو سکتا ہے لیکن کسی بھی چھوٹے صحابی کا یہ بنا بنیاد بنا کر کے کہ یہ صحابی چھوٹے ہیں یہ بنیاد بنا کر کے ان پر الزام تلاشی کرنا میرے بھائیوں یہ یہ, یہ, یہ ایمان کے منافی ہے یہ ایمان کے منافی ہے کہ ہم یہ کہہ کر کے چھوٹے صحابی ہیں کوئی چھوٹا صحابی نہیں ہے چھوٹا صحابی صرف اس لیے کہ وہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی قربانیاں کم ہیں لیکن صحبت کے لحاظ سے تمام صحابہ کو مقام حاصل ہے جو پہلے اسلام لے کر کے آئے جو بعد میں اسلام لے کر کے آئے صحبت کا شرف سب کو حاصل ہے درجات کے اندر فرق ہے درجات کے اندر فرق ہے مراتب کے اندر فرق ہے لیکن صحبت کا سب سب کو حاصل ہے لہذا ایک تعبی کی تنقید تمام صحابہ کی تنقید ہے آج جو میر معاویہ مغیرہ بن صوبہ اور اس طریقے سے بن بناس اور کچھ صحابہ کے اوپر زمانے تام دراز کرتے ہوئے سن لے میری اس بات کو کہ صلی صحیح کا عقیدہ ہے یا ان کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ ایک صحابی کی تنقید کرنے والا تمام صحابہ کی تنقید کرنے والا جیسے ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار ہے جس طریقے سے ایک وہی کا انکار قرآن اور حدیث دونوں وہیوں کا انکار ہے اس طریقے سے ایک صحابی چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں پہلے اسلام قبول کیا یا بعد میں اسلام قبول کیا یہ بنیاد بنا کر کے کہ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا وہ چھوٹے صحابی ہیں یہ بنیاد بنا کر کے میرے بھائیوں ان پر زبان دراز کرنا یہ رافضیت ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے گویا کو تمام صحابہ کی تقسیم کرتا تمام صحابہ کی تفصیل کرتا ہے تمام صحابہ کی توہین کرتا ہے کیونکہ ایک صحابی کی توہین تمام صحابہ کی توہین ہے ایک نبی کی توہین تمام نبیوں کی توہین ہے اس لیے اور ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار ہے اس طریقے سے ایک صحابی کی توہین تمام صحابہ کی توہین ہے لہذا ایسے آدمی کو جو آج شیطان رستی بنا ہوا ہے جس نے پہلے صحابہ کرام پر امات المبرین پر زبان چاند راز کیا تھا آج وہ شخص رافضیت کے رافضیت کی زبان سے صاب کرام امیر معاویہ اور اس طریقے سے اور دیگر صحابہ کرام پر زبان تان دراز کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے یہ صاب کرام کو تو اللہ رب الامین جنت کا وعدہ کیا ہے اور تو اپنے ایمان کی خیر بنا کہ تم صاب کرام کے اوپر زبان تان دراز کر کے اپنی آکبت خراب کرتا ہے اپنا ایمان خراب کرتا ہے صاب کرام کا تو کچھ ان کو ہونے والا نہیں وہ تو معیار ہمارے لیے ہدایت کے اور اس طریقے سے رہنمائی کے جیسا کہ اللہ رب الامین نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے پوری دنیا کہ مسلمان ان سے راضی ہیں اگر تو راضی نہیں ہے تو گویا کہ تیرے اندر تیرے اندر ان کے خلاف بغض ہے حسد ہے اور جس کے دل کے اندر صحابہ کے خلاف بغض ہوگا وہ منافق ہوگا ہمارے بھی کساف حدیث ہے انصار صاحبہ سے آپ نے فرمایا تھا تم سے محبت کرنا دین ایمان ہے اور تم سے بغض رکھنا یہ کفر اور نفاق ہے لہذا تم سے وہی صحابہ سے جو دشمنی رکھے گا جو منافق ہوگا اور منافق کے بارے میں اللہ نے سایا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے لہذا یہ تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ میں امیر معاویہ جیسے عظیم اور تمام عظیم ہیں کہ ان کے بارے میں ہم کچھ بیان کر سکیں یہ تو یہ تو چمکتے ہوئے سورج ہیں اور چاند ہیں ستارے ہیں جن کو اللہ رب الامی نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا اور قیامت تک لوگ ان سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے لیکن ایک سلب صالحین کا ایک ادنا تھا ایک ادنا سا سپاہی ہونے کے ناطے سلب سالین کے نہج پر چلنے والا ایک معمولی سا طالب علم ہونے کے ناطے سے میرا فرض بنتا تھا کہ جس شخص نے بھی صحابہ کے بارے میں زبان دراز کیا ہے اس کے نکیل لگائی جائے اور اس طریقے سے تو اس کے اس کو آئینہ دکھایا جائے سابق کرام اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقام مرتبے کو اس کے سامنے واضح کیا جائے اگر وہ جہالت کی بنا پر اور راسدیت کی بنا پر چند پیسوں کے لیے آج پوری ملت ملت کو اور پورے دین کو بیچ دینے والا آج وہ اگر رافدی کے طرف سے اگر اسے دنیا کے طور پر کچھ چیز ملی ہے اپنی آخبت خراب کرنے والا انسان جو آج صاحب کرام رضی اللہ عظیم شخصیت کے اوپر اپنی زبان تان دراز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو صاحب کرام کے اوپر زبان تان دراز کرے اللہ تعالیٰ تو انہیں صحیح راستے کی طرف توفیق نہ رہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مکر سے اور ان کے شر سے پوری مسلمان کو محفوظ رکھے اور اس طریقے سے اللہ ہر ہمیں ہمارے دلوں کے اندر سابق رام کی محبت کو پیدا فرمائے اور سابق رام سے محبت کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے میرے بھائیوں یہ وقت کا تقاضا ہے کہ جس طریقے سے اپنے بچوں کو ماں اپنے بچوں کو دودھ دلاتی ہے اس طریقے سے بائیں اپنے بچوں کے دلوں میں سابق رام کی محبت کو ڈالیں کیونکہ ہمارے لیے معیار ہیں ہمارے لیے علامت ہیں اور اس طریقے سے ہمارے لیے یہ یہ یہ ایک اور جو صحیح منحط پر ہے جو نہیں ہے یہ پہچان ہے صاب کرام ایک کسوٹی ہے ایک معیار ہے لہذا بچپن ہی سے ان کے مقام مرتبے کو بچوں کے دلوں میں واضح کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق رائے سنائے اللہ رب ہمیں صاحب کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین اور جب تک اللہ رب ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اپنے دین پر قائم و دائم رکھے اپنے نبی کی سنتوں پر قائم اور دائم رکھے سامی رب العالمین بارک اللہ علی ولکم فی القرآن عظیم ونفع علی ویاکم بالآیات الذکر الحکیم انہو تعالی جواد الكریم بلکم بر روف الرحیم